اور موت کی سختی سچ مچ آنے ہی والی ہے اے انسان یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا